بسم الله الرحمن الرحيم یہ جو ہمارا اسباق کا سلسلہ تھا آه، غالباً بائیس یا اکیس تاریخ کو امتحانات کی وجہ سے رک کیا تھا اس کا میرے خیال میں آج آج بائیس اور پانچ تاریخ ہے میرے خیال میں دو ہفتے ہونے والے ہیں یہ جو ہمارا سلسلہ تھا اگرچہ منڈے سے یعنی پیر سے اگرچہ اسباب شروع ہو گئے تھے لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں کچھ نیٹورک کا مسئلہ بھی تھا تو اس وجہ سے کل اور پرسوں اسباق نہیں ہو سکے تھے اور اس سے پہلے تو امتحانات کی تیاریاں چل رہی تھی اور امتحان بھی ہو گیا تھا تو طالبات نے یہاں میسج کے ذریعے بتایا بھی تھا کہ ہمارے امتحانات ہیں تو پہلے سے بھی دعا کر رہے تھے اور جب میسج کے ذریعے بتایا گیا تو اللہ سے تو امید یہی ہے کہ امتحان اچھی طریقے سے کیا ہوگا تو ہمارا جو یہ سلسلہ ہے ان شاء اللہ عزیز زندگی باقی رہی یہ روٹین کے مطابق انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا تو آج پڑھ لیتے ہیں چلو شروع کر لیتے ابتدا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پھر آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے تو اگر یاد ہو یہ جو پچھلی آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی کہ قبل بن ثقیف اور بن عامر اور بنی مدلج کے جو ان قبیلوں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے اوپر اپنی طرف سے بعض جانوروں کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا حالانکہ شریعت میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کو ان جانوروں کو جن کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی آسمانی تعلیمات یا وہی کے ذریعے ان کو نہیں بتایا گیا تھا پھر بھی انہوں نے اپنی اوپر ان کو حرام کرا دیا تھا تو اس میں جو تین تین جانور تھے نمبر ایک سوائب جس کو اپنے ہاں یعنی ان کے گمان کے مطابق جو ہے نا کتوں کے نام پر وہ چھوڑا کرتے تھے یہ جو صحیبہ جانور تھا یعنی یہ اونٹنی تھی اور یہ چونکہ یہ جاہل تھے جلاحت کے زمانے میں جو یہ نظر مانا کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ ہمارے بت کے لیے ہوگی تو نہ اس کا دودھ پیا کرتے تھے اور نہ اس کی گوشت کھاتے تھے اور ایسے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان آبانا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون تو اس کی جو تفصیل تھی وہ تو ہم نے پڑھ لی تھی پھر یہ جو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ جو اس سے جو پچھلی آئی تھی کریمہ کا جو آخری ٹکڑا ہے سمن بکوں کو ہم لا یاقرون پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہرے گنگے اور اندھے ہیں سمجھ نہیں رکھتے تو انہی کے بارے میں فرمایا ابھی جو ہم اس اس اوپر والی جو آیت حلالا طیبا اس میں تو ان جانوروں کا تذکرہ تھا جن کا جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور ان آیت میں جو ہے نا یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی جانور ہے جو حلال ہے جو حلال ہے ان کو استعمال میں استعمال کرنا چاہیے کھانا چاہیے اور استعمال کر کے ان سے فائدہ حاصل کر کے جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کن کون کون سی چیزیں حرام یعنی پچھلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے اوپر اپنے طرف سے پابندیاں لگائی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کے ذریعے سے انہیں نہیں بتایا گیا تھا تو آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی ان کی طرح اپنے اوپر جانوروں کا حرام نہیں کرنا ہے کون کون سے جانور جو ہے نا حرام ہے ان کا جو ہے نا تھوڑا سا ان کی ان کی وضاحت کی گئی ہے ان جانوروں کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان ان جانوروں کو جو ہے نا آپ نے نہیں کھانا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ جو یہاں پہ ان کا تذکرہ ادھر ہے حسر مراد نہیں ہے یہاں پہ اس ایسے کرنے میں انما حرم علیکم المیتتا والدم والحمل خنزیری لغیر اللہ اس میں میں جو جو یہ ان جن کا تذکرہ ہوا ہے ان میں تمام جانور جن کو جو کہ حرام ہے جن کو کھانا نہیں چاہیے ان کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ برسبیل تذکرہ جو ہے نا ان کا کہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ حرام ہے اور اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ بھی ہے تو یہاں پہ جو چند حیوانات کا جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف وہی ہے بلکہ یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے آیت کرمہ میں جو ہے نا سرکنام میں جو اس کی تفصیل ہے وہ بھی ہے تو پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی جو تفصیل اور تشریح ہوگی وہ پڑھیں گے اگرچہ یہ آیت کریمہ پہلے پڑھ لی ہے ترجمہ کا خیال اس کا ہو گیا تھا تشریح بھی کچھ ہو گئی تھی تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے اور کچھ تشریح رہ گئی تھی وہ بھی کر لیتے ہیں پھر جو ہے نا وہ آگے پڑھیں گے یا الذین آمنوا کلوا من طیبات اے ایمان والو یا الذین آمنو اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم جو کلو کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں من طیبات جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہے ان میں سے جو چاہو کہو وشکر للہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایہو تعبدون اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو اگلی آیت کلمہ بھی چونکہ اسی کے ساتھ ہے خوبی پڑھ لیتے ہیں انما حرما علیکم المیتت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله انما حرم عليكم المیتتا اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور میتتا مردار جانور اس کی تفصیل آجائے گی کہ مردار کس جانور کو کہا جاتا ہے ودما خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل به لغیر اللہ نیز او جانور جس پر اللہ کی سوا کسی اور کا نام پکرا گیا ہو یعنی غیر اللہ کے نام پر ہو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کے حالت میں ہو من اضطر من اضطر اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو ولا عاد فلا اسم علیہ یعنی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں سے کچھ لے جب کہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ حد سے آگے بڑھے فلا علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یقینا اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اب آتا ہے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف تو جس طرح کے پہلے بتایا گیا کہ اس آیت کریمہ سے جو پہلی آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی ان میں حلال چیزوں کی متعلق کفار کے غلطی کا اظہار تھا کہ کفار نے اپنی ہی طرف سے ان کو اپنی اوپر حرام قرار دیا تھا حالانکہ حکم سماوی نہیں تھا وہی کے ذریعہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نہیں بتایا گیا تھا تو پچھلی آیت کریمہ میں جو ہے نا ان کے اس عقیدے یا گمان کا جو کیا کرتے تھے ان کی اصلاح مقصود تھی اس ان آیت کریمہ میں جس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور تشریح پڑھیں گے ان آیت کریمہ میں جو ہے نا مسلمانوں کو جس طرح کے پہلے بتایا گیا ہے کہ ان کی پروی کرنے سے جو ہے نا مسلمانوں کو روکنے کی تاکید ہے بلکہ روکا جا رہا ہے اور ان سے بچنا ان سے روکنا اور پھر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو کلو من طیبات او حلالات او حلال چیزوں میں سے او حلال چیزوں میں سے جو حلال ہے ما رزقناہم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے وشکر اللہ یعنی ان کو حلال چیزوں کو کھانے کے بعد جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے وشکر اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو علامہ احل لکم اس پر کہ جو آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے ان تم یہ اگر تم اس ہی کے کرنے والے ہو یعنی اگر تم اس ہی کی مدد کرنے والے ہو تو ان کے کو کھانے کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے میں لفظ ہے طیبات من طیبات کہ حلال طیب جو ہے نا کس کو کہا جاتا ہے طیب جو ہے نا یہاں پہ جو ایت کریمہ میں ہے اس امراض کیا ہے تو طیبات جو ایت کریمہ میں جس کا تذکرہ ہے یہاں اس امراض جو ہے نا مطلقاً حلال چیزیں ہیں جتنی بھی حلال چیزیں ہیں یعنی جتنی بھی حلال چیزیں ہیں یہاں پہ امراض ہے تو جس طرح پہلے بتایا گیا ہے کہ اس آیت میں جو ہے نا تمام حرام چیزوں کا حسر کرنا ان کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے کہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ یہ ہے جس طرح کہ ہم آگے پڑھیں گے جو اگلی آیت انما حرم علیکم اور والدم تو یہاں پہ جو ہے نا اس کی چند تصویریں جو ہے نا اس کی چند تفسیریں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب حلال چیزیں وہ جو بھی ہو پہلی بات یہ ہے اور بعض مفسرین نے دوسری رائے یہ لکھی ہے کہ پچھلی آئی ٹی میں جس بحیرہ اور صاحبہ جانوروں کا تذکرہ ہوا تھا یہاں پہ جو ہے نا ان کے بارے میں طیبات ان کو کہا گیا کہ تم نے اپنے اوپر حرام کیا حالانکہ وہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے یعنی جو بحیرہ صاحبہ وغیرہ جن جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کرا دیا تھا تو وہ چیزیں حرام نہیں ہے بلکہ جو اگلی آیت کریمہ میں آ رہی ہے وہ حرام ہے اور یہ تو دوسری تفسیر ہو گئی تیسری تفسیر بعض اس کی تفسیر جو ہے نا طیبات کی تفسیر اس سے جو ہے نا انہوں نے اس سے اونٹ کا گوشت مراد لیا ہے کہ طیبات سے جو ہے نا اونٹ کا گوشت مراد ہے یعنی طیب اونٹ کے گوشت کو کہا جاتا ہے عبداللہ بن سلام وغیرہ کی جو علماء ہیں انہوں نے اس طیبات کی تفصیل تفسیر کی ہے اور چوتھی ایک اور تشریح اور تفصیل بھی ہے کہ مفتی جس کو جائز قرار دے تو اس کو کہا جائے گا اور جس کو حرام قرار دے تو اس کو نہیں کہا جائے گا اسی طرح جو طبیب ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے تو اگر کسی چیز کو کے بارے میں یہ کہے گواہی دے کہ یہ چیز جو ہے نا صحیح ہے مطلب یہ ایک تفسیر ایک تشریح کے درجے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفتی یا طبیب ڈاکٹر جس چیز کو کہے اسی کو کہا جائے گا اور بعض حضرات نے جو ہے نا اس کے پانچویں تفسیر بھی کی ہے کہ طیب جو ہے نا طیبات کا مثب جو ہے نا ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو دنیا میں بلا مشقت بغیر محنت کے حاصل ہو تو اس کو طیب کہا جائے گا اور اخرت میں موجب عذاب تو یہ چند اس کے بارے میں اقوال ہے کہ طیبات سے کیا مراد ہے تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہاں پہ کیونکہ طیبات سے یہاں تکن حلال چیزیں ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ یہ جو پچھلے آئے کے بحیرہ صاحبہ وغیرہ جو جانور تھے ان کی اس عبادت سے عمراد ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ویتالان کی اللہ تعالیٰ کی طرف حرام نہیں تھی اور تسری تفسیر کہ یہ تھی کہ اس سے اونٹ کا گوش مراد ہے اور بعض نے جو ہے اس کی تفسیر جو ہے نا یہ کی ہے کہ مفتی یا طبیب ڈاکٹر جس کو طبیب کہیں گے طیب کہے اس کو طبیب کہا جائے گا اور اخیر میں جو ہے نا ایک یہ تھا کہ طویل کا مزداد اور مقصود جو ہے نا یہ ہے کہ جس چیز کو دنیا میں بلا مشقت حاصل کیا جائے بغیر محنت کے حاصل کیا جائے اور آخرت میں اس پر کوئی عذاب نہ ہو تو یہ کچھ اس کی تشویق انما حرم علیکم المیتتا بے شک تم پر حرام کیا ہے الما مردار کو یعنی ہماری طرف سے تم پر میتا جن کو ذبح نہیں کیا گیا ہو جن کو شریع طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا ہو اس کو میتا کہا گیا خود اس کی تفصیل ہے اقلحا یعنی اس کا کھانا یعنی حرام چیز کا ایسے چیز جو مردار ہو جس کو شران نہ کیا گیا ہو تو اس کو مردار کہا جائے گا اور اس کا کھانا حرام ہوگا اکلا ہے یعنی اس کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے ذیل کلام و فی کہ بات جو ہے نا اسی کھانے میں ہو رہی ہے کھانے میں ہو رہی ہے وقضا ما بعدها وقضا ما بعدها اور اسی طرح جو اس کا ما بعد ہے یعنی انما حرم تم پر حرام ہے انما حرم عليكم ثم حرام الميتة مردار اي اكلها یعنی اس مردار کا کانا اذا الكلام فيه بعد اسی کانے کی متعلق ہو رہی ہے تو اس کا کانا مردار جانور کا کانا حلال ہوگا وقضا ما بعدها وحی ما لم تزد کو اشران اسی طرح یعنی جو مردار ہوگا مردار کس کو کہا جاتا ہے اس کی تشریح اور تفصیل ہے کہ جو شرعی طور پر زبا نہ کیا گیا ہو یعنی شران جس کو ذبح کہا جاتا ہے اس کے مطابق نہ ہوا ہو یعنی غیر مذبوحہ ہو شران غیر مذبوحہ ہو تو اسی کو میتا کہا جائے گا وَأُلْحِقَ بِهَا لِسُنَّةِ مَعُوبِينَ مِنْ حَيْن کہہ رہا ہے اسی طرح ایسا جانور جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ بھی مردار ہے اور ایسے ہی جس طرح کہ یہ مردار ہے سنت یعنی احادیث کی روشنی میں احادیث کی روشنی سے ایسا گوشت جو زندہ جانور سے الگ کیا جائے تو وہ بھی میتا کے حکم میں ہوگا جس طرح میتا کا کھانا حلال نہیں ہے حرام ہے ناجائز ہے تو اسی طرح یہاں بھی ایسا گوشت کا ٹکڑا جو زندہ جانور جانور زندہ ہے اور اسی حالت میں اس سے ایک حصہ کاٹ دیا جائے تو جس طرح میتا حرام ہے تو احادیث کی روشنی میں جو ہے نا ایسا گوشت جس کو زندہ جانور سے کاٹا گیا ہو جدا کیا گیا ہو علیحدہ کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہوگا سمے سمک اور جراد اور خاص کیا گیا ان میں سے مچھلی اور ٹڈی یعنی اس سے یعنی میسر سے جو ہے نا یہ خاص مستثنا ہے سمک اور جراد کیونکہ اس میں اتنا خون نہیں ہوا کرتا اس میں اتنا خون نہیں ہوا کرتا اس لیے مسئلہ مطلب بھی ہے کہ اگر مچھلی جو ہے نا تالاب میں حوض میں ہو اور وہ مر جائے تو اس کی مرنے سے جو ہے نا پانی ناپاک نہیں ہوا کرتا ودما اور خون الانعام یعنی بہتا ہوا خون بہتا ہوا خون یہ بھی تم پر حرام ہے جس اس کی تفصیل جو ہے نا صورت انعام یہ بھی ہے ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت خوش اللہ مولی معظم مقصود ہے بغیر ہو سب ان لہو کہ گوشت کو خاص یعنی خنزیر کی گوشت کو خاص کیا گیا کیوں لانہو اس وجہ سے کیونکہ معظم المقصود کہ یہ اہم مقاصد میں سے بڑے مقاصد میں سے ہے وغیرہ ہو اس کی جو بکیر چیزیں ہیں خال وغیرہ چیزیں جو ہے یہ اس کے حساب ہوا کرتے ہیں وما اوہ اللہ بھی لغیر اللہ اور جو غیر اللہ کے نام پر جو غر جو جانور غیر اللہ کے نام پر ہو یعنی غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے ایذبھا علی اسم غیر تعالی یعنی ذبح کیا جائے اللہ تعالی کے نام کے پر یعنی کسی پیر کے نام پر کسی بت کے نام پر یا جو بھی غیر اللہ ہو جو بھی ہو ان کے نام پر اگر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا اگر خود کہہ رہا ہے احلال رفع الصوت وكان يرفعون عند الذبح لعلى فيه والاحلال کہہ رہا یہ آواز کا اونچا کرنا ہے بلند کرنا ہے اور یہ جو ہے نا اس کے ذبح کر ذبح کرتے وقت جو ہے نا بلند اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے اپنے معبودوں کے لیے کہ یہ ہمارے اس معبود کا یہ ہمارے اس الہ کا یہ ہے فمانی الخرہ الجعت ضرورہ جو ان میں مجبور ہو یعنی ضرورت اس کو مجبور کر دے الہ اکل شیئن اما ذکرہ ان چیزوں کے کانے کی طرف جس کا ذکر ہوا فاقل اس کو کہا ہے غیر باغن خارج المسلمین باغی نہ ہو یہ باغو اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مسلمان اسلامی ریاست ہو اسلامی حکومت ہو ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہو تو اس کے لیے پھر یہ گنجائش نہیں ہے ولا عادن متعدن علیہ بکت طریق ہو نہ ظالم ہو تعدی کرنے والا ہو ان کے راستہ پھاڑنے سے یعنی لوٹ مار کرنے سے فلاح اسم علیہ سے ان پر گناہ نہیں ہوگا کہ اکلی ان اللہ غفور اولیاء ہی رحیم یعنی بخشنے والے ہیں اور کام کرنے والے ہیں اس کی کچھ تفصیل ہے تشریح انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کل پڑھیں گے وہ دوسرا کلاس شروع ہو رہا ہے تو اس کی تفصیل ہے تشریح ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ